الحمد للہ الحمد للہ اچھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائیں جی اچھا یہ بتائیں امتحان دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے کھانے میں احتیاط کیا کریں چلے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر آفیت سے رکھے امتحان کا بتائیں وفاق کا امتحان دینے کا پروگرام ہے یا نہیں ہوں جی رول نمبر چھ میں نکاح وفاق امتحان کے بارے میں کیا خیال ہے چلیں میرے خیال سے وہ اوے ہیں شاید

ہوتا ہے کہ جو ماقبل کے ابہام کو دور کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تمیز کیا ہے کہ جو ماقبل کے ابہام کو دور کرے بس اب اس کی ایک آگے پھر دو اقسام یعنی بن جاتی ہیں ایک یہ کہ مقدار کے ابہام کو دور ہاں۔ کرے مقدار مقدار کے ابہام کو دور کرے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقدار کے علاوہ مقدار کے علاوہ کسی بھی چیز کے ابہام کو دور کرے مقدار کے ابہام کو دور کرے اس کی کئی ساری صورتیں ہیں کہ وہ مقدار جو ہوگی کبھی عادت کے اعتبار سے ہوگی کبھی کیل کے اعتبار سے یعنی ناپنا ٹھیک ہے کبھی وزن کے اعتبار سے کبھی مساحت کے اعتبار سے وغیرہ اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ ماقبل کے ابہام کو تو دور کرے گا یعنی تمیز ماقبل کے ابہام کو دور کرے گی لیکن وہاں پر پہلے مقدار نہیں ہوگا بلکہ محض کسی بھی ابہام کو کیا کرے گی دور کرے گی اچھا جو دوسری صورت ہے کہ جو بغیر مقدار کے علاوہ کسی چیز کے ابہام کو دور کرے اس میں زیادہ تر کیا ہے عام طور پر جو تمیز ہے وہ پھر منسوب نہیں ہوتی بلکہ مجرور ہوتی ہے کبھی کبھی منسوب ہو جاتی ہے بس آ جائیں کتاب میں تمیز کیا ہے ابہام کو دور کرنے والی فصل تمیز نہ کرا ہے تذکر کرو مقدار کہ جو مقدار کے بعد جس کو ذکر کیا جاتا ہے تذکر کرو ذکر کیا جاتا ہے بعد مقدار من آدھا دن مقدار کے بعد پھر مقدار کی کئی صورتیں من آدھا دن تعداد کے اعتبار سے او کیلن یا کیل کے اعتبار سے ٹھیک ہے او وزن یا وزن کے اعتبار سے او مساحت یا مساحت کے اعتبار سے عدد کیا ہے یعنی تعداد شمار ٹھیک ہے گنتی اور کیل کیا ہے ناپنا ٹھیک ہے جب آپ پیمانے ہوتے ہیں کسی چیز کا جب ان چیزوں کو ناپا جاتا ہے جیسے گندم کو ناپا جاتا تھا پہلے زمانے میں اور وزن یا وزن کسی چیز کا جب آپ وزن کرتے ہیں اور مساحت یا زمین کا پیمائش ٹھیک ہے پیمائش کسی چیز کی آپ کرتے ہیں اب ان تمام چیزوں کے ابہام کو جو دور کرے وہ کیا ہے جی تمیز ہے اور غیر ذالک کا میں معافی ابہام جس میں ابہام ہو طرف الابہامہ تو یہ تمیز جو ہوتی ہے ابہام کو رفع کرتی ہے نہیں کیل پیمانہ ہے اس میں وزن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں وزن نہیں ہوتا وزن الگ سے چیز ہے کیل الگ سے چیز ہے کیل ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے چیز کو چیز کی پیمائش کی جاتی تھی ٹھیک ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا یعنی گندم ہے اس کے ایک ڈھیر لگا دیا جائے تو اس کو ایک خاص مقدار کے ذریعے سے ناپا جاتا تھا یا اس کے الگ الگ سے چیزیں بنائی جاتی تھیں ٹھیک ہے ایک ڈبے بنائے جاتے تھے ان کے ان کے اندر ان کو ناپا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کی پیمائش کی جاتی تھی کہ اتنا ہے یہ یہ اتنے کا ہوتا ہے اتنے کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہر ایک الگ الگ پیمانے تھے اور وزن تو یہی ہے کہ آپ وزن کرتے ہیں جیسے کلو کے اعتبار سے یہ وزن ہے اور ایک یہ ہے کہ اندازہ کرنا کیل ٹھیک ہے ایک اندازہ لگا لینا اور حساب لگا لینا کوئی پیمانہ بنا لینا وہ کیا ہے کیل ہے جی کہتے ہیں نمافی بہام طرف ادارے کرے بہاما یہ بہام کو رفع کرتے تو ہر ایک کی مثال آ رہی ہے دیکھیں کہتے نقو یہ عدد کی مثال ہے اب درہمن ہمن جو ہے یہ تمیز ہے اور اس سے پہلے عشرون یہ کیا ہے جو کہ کیا ہے عدد ہے بیس تو عندی عشرون میرے پاس بیس ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز بیس ہے تو جواب کیا ہے جی درہمن تو تمیز نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا جو ماقبل کا ابہام تھا پر قبل بہام جو تھا وہ کون سی مقدار کا ہے مقدار آدادی کا ٹھیک ہے جی <coughs> دوسرا وہ کفیز آنے برن اور دو کفیز گندم کے کفیز یہ وہی پیمانہ ہے تو اب یہ کیل ہے ٹھیک ہے نا کفیز دو کفیز میرے پاس کس کے جی بر رن گندم کے اب جو بر رن ہے یہ تمیز ہے کفیزان ایسے کہ دو کفیز ہیں اب سوال پہ ہوتا ہے میرے پاس دو کفیز کس چیز کے تو کفیز ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے ناپا جاتا تھا ٹھیک ہے نا جیسے آج کل یعنی ہم کہہ دیتے ہیں کہ دو من گندم ہے کیونکہ ہمارے یہاں وزن یہ وزنی بن گئی ہوئی اب گندم لیکن جو تھی وہ کیا ہے اعتبار سے تھی ٹھیک ہے نا تو کفیزان برن میرے پاس دو کفیز ہیں تو ابہام تھا کہ کس چیز کا دو کفیز برن گندم کے ابہام دور ہو گیا ومن وان سمن دو کلو گھی منوان دو کلو سمن گھی جی، ٹھیک ہے تو سمن تمیز ہے یہ مثال ہے کس کی اوزان زان کی ٹھیک ہے وزن کی مثال ہے یہ ضریبان قطمن اور اعلیٰ تمرت مثلوحا زبدن یہ دونوں مثالیں تقریباً مساحت ہی ہیں یا الگ تمرت مثلوحا وزن کی مثال کو مقیاس کے طور پر بھی لے لیا جاتا ہے کہ اس کے لیے مقیاس کہا جاتا ہے لیکن آپ ان دونوں کو بس مساحت میں ہی رکھ لیں مساحت میں نہ رکھیں جریبان قطن جریبان جریب یہ بھی ایک کیا ہے پیمائش ہے جیسے آج کل ہم میٹر کے اعتبار سے یعنی ناپتے ہیں فٹ کے حساب سے اور گز کے حساب سے زمین کی پیمائش ہوتی ہے تو اسی طرح کے ایک توانا ہے جریب تو گریبان قطنن دو جریب قطنن کپاس کے ہیں روئی ٹھیک ہے نا کپاس روئی تو دو جریب کس کے ہیں قطنن روئی کے روئی کے ہیں کپاس کے ہیں تو اس کپاس اور اس نے آ کر دو جریبوں کے کیا ہے ابہام کو دور کر دیا ٹھیک ہے جی وہ تم رہتے مسلوہ زبدن وہ تم رہتے اور کھجوروں پر مسلوہ ان کی مثل ہی زبدن کیا ہے جی گھی نہیں کیا کہتے ہیں اس کو کس کو کہتے ہیں زبر مکھن ٹھیک ہے ہاں مکھن گھی یہی ہے کہاں سے رہ گیا نہیں رہ گیا پالت تم مشترا زبدم اور کھجوروں پر ان کی مثل کیا ہے جی مکھن کہہ دیں کہ یہ جو عرب لوگ گٹھی یہ جو ہے نا کھجور سے گٹھلی نکال کر میرے پاس تو اور کوئی مثال نہیں ہو محافظ آئے ٹھیک ہے قدر ان صحاون ہے ہاں لے لیں اس مثال کو بڑے بڑی کتاب میں وہ مثال نہیں لکھی ہوئی ہے خیر اس کو بھی سوائے و راحت وہی ہے کہ نہیں آسمان میں تھیلی کے برابر بھی صحابن بادل تو نہیں ہے کیا مطلب کیا چیز نہیں ہے صحابن بادل نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہے باقبل کے بھام کو دور کیا ہے تو حالت تمرت مسلوحا زبد تو کھجور کی گٹلی نکال کر اس کے اندر کیا ہے یہ لوگ مکھن کو یعنی ڈالتے تھے اور اس کے بعد یا کھجور کے اوپر جو ہے وہ مکھن لگاتے تھے پھر اس کو استعمال کرتے تھے تو حالت تمرت رت تو جتنی مقدار جتنی مقدار کس کی ہے کھجوروں کی ہے اتنی ہی مقدار کس کی ہے گھی کی بھی ہے الگ تم رہتے مسلو بالکل یعنی انہی کی مثل کے جتنی مقدار کھجوروں کی ہے ان کی مثل وہ کیا ہے مکھن وقت مقدار تو یہ تو پہلے کی تاریخ مثالیں کس کی تھی مقدار کی تھی کہ ماقبل کی مقدار کے بھام کو دور کرے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقدار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بھام کو دور کیا جاتا ہے اس کی مثال جیسے ہاضا خاتم و حدیدن یہ انگوٹھی کس کی ہے لوہے کی تو ہاضا خاتم ہو یہ کیا ہے یہ انگوٹھی ہے تو اب ابام تھا کہ بھائی کس چیز کی انگوٹھی ہے سونے کی ہے چاندی کی ہے لوہے کی ہے تو حدیدن نے اس کے بہام کو دور کیا اسی طرح ہاضا ہاگا کہ یہ کنگن ہے کس کا سونے کا اب یہ کنگن ہے کس چیز کا کنگن ہے تو آگے اس کی تمیز نے آ کر اس کے بہام کو دور کر دیا کہ یہ سونے کا ہے کہتے ہیں وفی الخفظ لیکن اس میں کیا ہے اصل جو ہے وہ کیا ہے اس میں عام طور پر زیادہ تر کیا ہوتا ہے جر ہوتا ہے جر کسرا ٹھیک ہے جی کیوں اس لیے کہ دیکھو جیسے یہاں پر ہاضا خاتم حدیدن خاتم حدیدن تو اب یہ جو ہے اصل میں مضاف ہے خاتم و مضاف حدیدن مضافل ہوتا ہے خاتم و حدیدن ٹھیک اسی طرح سوار و زہابن تو اکثر اس میں جو ہے وہ کیا ہے کیا جاتا ہے جر ہوتے ہیں تمیز جو ہے مجرور ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی منسوخ تو کہتے وفی الخفظ اس میں کیا ہے جر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اضافت کی وجہ سے اکثر وفی الخفظ اکثر یہ یاد رکھنا وقد یقا الجم رہتے کبھی کبھی جو ہے نا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائیں وقت یقون وقد يقع بعض الجملة عن نفسا أو علما أو علما او أبا تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ماقبل کا جملہ ہوتا ہے اور اس جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کیا ہے ماباد میں تمیز لائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے تو ویسے مفرد ہوتا ہے اور کبھی کبھی ماقبل کے پورے جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لائی جاتی ہے جیسے کہ زید عمدہ ہے اب کس اعتبار سے عمدہ ہے نفس کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے عمدہ ہے او یا علم کے اعتبار سے عمدہ ہے کہ اس کے پاس علم او ابن یا باپ ہونے کے اعتبار سے عمدہ ہے کہ یعنی اس کا باپ ایک اچھا انسان ہے ٹھیک تو کئی ساری چیزیں ہیں تو زیدن یعنی پورا جملہ ہے ماقبل اس کے بعد زید عمدہ ہے اب کس چیز میں عمدہ ہے ٹھیک ہے جی کپڑے وغیرہ پہننے میں ظاہری طور پر عمدہ ہے باطنی طور پر عمدہ ہے کس اعتبار سے ہے تو اعتبار سے او ابن تو خلاصہ کلام یہ یعنی نکلا تمیز کا کہ تمیز وہ نکرا ہے کہ جو ماقبل کے ابہام کو دور کرے ماقبل کے ابہام کو دور کرنا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے یا تو ماقبل کے ابہام جو ہوگا وہ مقدار میں پایا جاتا ہوگا مقدار کے ابہام کو دور کرے گا پھر مقدار کی کئی ساری صورتیں ہیں کبھی عادت کبھی کیل کبھی وزن کبھی مساحا اور کبھی غیر مقدار کے بہم کو دور کرے گا جیسے ہاضا خاتم و حادی دن او سوار اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماقبل کے کلام اور ماقبل کے جملہ کے ابہام کو دور کرتی ہے یہ تمیز اور جو دوسری صورت ہے کہ تمیز یعنی ماقبل کے ابہام کو دور کرے لیکن مقدار کا ابہام نہ ہو بلکہ مقدار کے علاوہ کا ابہام ہو تو اس صورت میں تمیز اکثر طور پر مجرور ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی منسوب ہوتی ہے جیسے ہاضا و خاتم و حدیدن یہ تھا آپ کا سبق ٹھیک ہے اچھا تو سبق مکمل ہو گیا جی چلے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ٹھیک ہو گیا جی آپ سب ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں خیر عافیت سے رکھیں اتنا مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے مما اہل عیال کے اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ